السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ باقی طالبات کو ایڈ کر لیں कर ले باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بارے میں یہ باب ہم پڑھ رہے تھے اس سے تقریباً دس احادیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں گیارہویں حدیث ہیں اس باب کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع انس بن مالک یقول ان خیاتا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی لطعام صنعہ جو کانا اس نے بنایا تھا حال انس سن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہتے ہیں کہ فرضحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الازار کا تعام میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس دعوت میں حاضر ہوا اس کانے میں حاضر ہوا فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خربا پیش کیا خبزا من شعیر جو کی روٹی و مرقا فیہ دبا اور کدو کا گوشت و مرقا اور شوربا فیہ دبا جس میں کدو تھا و قدید اور گوشت تھا قال انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فرائض رسول فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قدو تلاش کر رہے ہیں حوالی القصع پیالے کے سائڈوں میں فلم ازل حب الدباء من یوم اذن اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بطور خدمت ساتھ گئے تھے تو ظاہر خادم کو راحت نہیں ہوتی اس وجہ سے نبی علیہ السلام تمام اطراف سے پیالے کے تمام اطراف میں کدو تلاش فرما رہے تھے وبه قال حدثنا حدثنا أحمد بن بن بن بن إبراهيم الدورقي وسلمة شبيب ومحمود غيلان قالوا أبو سامة عن عن عن هشام عروة أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی میٹھا والعسل اور شہد یہ پسند تھا به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے قربت پیش کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جن بن مشبیہ جن بن کہتے ہیں پہلو کو جانور کے ایک سائڈ کو بنا ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پہلو کا بنا ہوا گوشت پیش کیا نبی علیہ السلام نے اس کھایا تنقول فرمایا پھر نبی علیہ السلام نماز کے لیے اور آپ نے نہیں فرمایا یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کو آدمی کائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ ہماری دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنا ہوا گوشت تناول فرمایا اور پھر عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیوا بنا ہوا گوشت کا مسجد میں ہو سکتا ہے یہ اعتکاف کا زمانہ ہو اور معتکفین کے لیے مسجد میں کھانا کھانا یہ جائز ہیں وبه قال حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا نصار عن أبي سخرة جامع بن جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال زفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت ایک رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مہمان ہوا فوتی یا جن بن مشوین تو کہانے میں ایک پہلو جنب پہلو مشوین بنا ہوا لایا گیا فوتی لایا گیا سم اخذ شفرتا پھر نبی علیہ السلام نے شفرا چاقو اور چھوڑی لے کر کے فجعل یحزو آپ کاٹ رہے تھے فحز علی بہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس چاقو سے کاٹ کر کے مجھے بھی دیا اعلیٰ وجہ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے ایک ہے باب تفعیل سے ازن یوزن تعظیم کا معنی آزان دینا ایک ہے باب افعال سے آزن یوزن ایزانن اطلاع دینا یو زن ہوں سلاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی اطلاع دی نماز کی تحریک کی اطلاع دی فعل شفرت کا نبی علیہ السلام نے وہ چھری القا پینک دی یا رکھ کر کے فقال فرمایا کیا ہوا ہے حضرت بلال کو قریبت یدا اس کے دونوں ہاتھ خاکالود ہو خالہ راوی حضرت مغیرہ کا بیان ہے وکان اشاری قد وفا کہ میرے میری جو مونچے تھی وہ بڑھ گئی تھی فقال له نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اقصو لك على سواك کہ مسواک رکھ کر کے تیری مونچوں کو میں کاٹوں اور سے ہوا علا سوا کے میں یا فرمایا کہ مسواک پر رکھ کر کے اس کو کاٹ دو راوی کو شک ہے اس میں تو یہاں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے چوری سے کاٹ کر کے کانے کی کانے سے منع فرمایا ہے حدیث میں ہے لا تختہ اللحم بسکین فَإِنَّهُ مِن سَنِيعِ الْأَعَاجِمِ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے اسے آپ نے منع فرمایا اور یہاں پر نبی علیہ السلام خود چھری اور چاقو سے کاٹ کر کے حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں محدثین نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ چھری سے کاٹ کر کانے کی جو ممانعت ہیں یہ عجمیوں کے تو طریقوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یہ امر تعبدی نہیں ہے کہ یہ کراہت رے تنظیحی پر محمول ہیں کیونکہ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم دانتوں سے کھاؤ کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہیں اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے گویا آجمیوں کے طور و طریقہ اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا اور اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ جواز کے لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل چوری سے کانا یہ حرام ہے جائز ہیں لیکن مکرو ہیں تو آپ نے دونوں عمل کیے ہیں تاکہ جائز ہونا بھی معلوم ہو جائے اور نا پسندیدہ طریقہ ہونا بھی معلوم ہو جائے جو دوسری حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے باقی کانٹے اور چمچے کی ممانعات یہ کسی روایت میں نہیں ملتی اگر یہ بھی اجمیوں کا طریقہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کراہت پر محمول ہوگی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر یہ ہے جائز اور دوسرا مسئلہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی تیاری کے بارے میں اطلاع دی ہم نے فرمایا کہ مال ہو تری بچیتا حضرت بلال کو کیا ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو ذہن میں رکھیے گا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہ جملہ ہے لیکن یہ یہ جملہ نہیں ہے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اطلاع دینے پر آپ کو برا بلا کہا بلکہ یہ یہ جو جملہ ہے یہ محمول ہے زجر پر توبیخ پر ڈانٹنے پر آپ نے اس کو ڈانٹا کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا وقت بھی موجود ہیں تو بعد میں پڑھ لیتے ہم وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد فزیر عن تیمیه عن ابی زرعت عن ابی حریرتا قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا فرفع الیہ الزراع فرفع پس دیا گیا پیش کیا گیا الیہ آپ کو الزراع دستی کا گوشت وکان تعجبہو نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند بھی تھا فنحس منہا نہ دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کے کھانے کو فنحس مینہا نبی علیہ السلام نے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمایا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جلدی ہزم بھی ہوتا ہے اور زیادہ لذیذ بھی ہے تو اکثر اوقات نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے کھایا ہے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياد عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزرعاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا قال راوی کا بیان ہے یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وسم فی زرا اور زرا میں یعنی دستی میں زہر ملایا گیا تھا وہود سموہ خیال یہ ہے کہ یہودیوں نے زہر ملایا تھا بعض محدثین نے لکھا ہے جیسے زکریہ صاحب نے خسائل نبوی میں لکھا ہے کہ فتح خیبر کے بعد ہوا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے تو اس عورت نے بکری کا گوشت زیرا یعنی دستی کا گوشت بونا اور اس میں زیادہ زہر ملایا اور پھر نبی علیہ السلام کی اس نے دعوت کی نبی علیہ السلام نے جو ہی لقمہ منہ میں ڈالا ابھی تک آپ نے لقمہ کھایا نہیں تھا آپ نے تھوکا اور فرمایا کہ اس میں زہر ہیں مجھے اس گوشت نے اطلاع دی ہے اور ایک میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی تو اس میں کوئی نہیں ہے یہ معجزہ ہیں اور بعض دیگر صحابہ کرام نے اس وقت تک گوشت کچھ کھا بھی لیا تھا اور بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے شہید بھی ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا اس نے اپنی طرف سے تو معاف کر دیا بعد میں جب صحابی اسی سے شہید ہو گئے تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس عورت سے احساس لیا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا تو کیا اس میں قصاص ہے یا نہیں یہ فقہی مسئلہ ہے وَبِهِ بھی حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ محمد بَشَّارٍ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ مسلم ابن قَالَ حَدَّسَنَا قد کان یعجبہ الزراع وہ نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا فناولتہ الزراع تو میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا گوشت پیش کیا ثم قال پھر آپ نے فرمایا ناول نے زراع پھر آپ نے دستی کا گوشت طلب فرمایا فناولتہ میں نے دے دیا ثم قال حال ناول نے ذرا مجھے دستی دو شانے کا گوشت دو فخل تو ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکم لشات من ذراعن بکری کے تو دو ہی وہ ہیں دست ہیں دو ہی یعنی ہاتھ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لو سکتا اگر تم خاموش رہتے لناول ما دعوتو ما دعوتو جب تک میں مانگتا رہتا اس دیکچی سے زرا یعنی دستے دستی کا گوشت نکلتا رہتا تو بھی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما کان الزراع وحب اللحن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا جو گوشت تھا یہ زیادہ پسند نہیں تھا ان لذت کی وجہ سے لیکن روایت میں تو ہے کہ آپ کو پسند تھا تو فرماتی ہے وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا لیکن گوشت کبھی کبھار پکتا تھا وکان یا جلو الحا اور یہ دستی کا جو گوشت تھا جلو الحا جلو الحا اس گوشت سے جلدی فارغ ہو جاتے انجلوہا نس جن کیونکہ یہ جلدی گل جاتا ہے تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام یہ تناول فرماتے اور اس کے بعد پھر مسلم مشاغل میں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مصار قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ کا گوشت یہ بہترین گوشت ہیں تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پیٹھ کا جو گوشت ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں سابق روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا تو اس میں تعارض نہیں ہے قوت کے لحاظ سے یا ریشہ نہ ہونے کے لحاظ سے پیٹ کا گوشت شانے کا گوشت پسند تھا اور جلدی گلنے کے اعتبار سے وہ دستی کا گوشت پسند تھا وہ بھی قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله مؤمل عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخلو نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکہ یہ بہترین سالن ہے یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے اس طرح کا مضمون وبه قال حدثنا ابو كليب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت بن ابي حمزه الثما لي عن شعبي عن ام هانئ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ام هانئ رضي الله تعالى عنها فرماتي ہے یہ نبی علیہ السلام کی رشتے میں کزن چچا زاد لگ رہی تھی فقالہ فرمایا آئندہ کی شہید کیا تیرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے لا میں نے عرض کیا کہ خوب سنیا بسن سوائے خشک روٹی و پھر فقالہ آپ نے فرمایا ہاتھی لے آؤ بیتن وہ گھر محتاج نہیں ہے من فی وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے ادم سالن فی خلن جس میں سرکہ السلام کا مقصد تھا کہ سرکہ بھی خود سالن ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عمر بن مرة مرة الحمداني عن أبي موسى الأشارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام نبي فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے کا فضل شرید اعلیٰ سائر تاہم جیسے کہ شرید ان یعنی شوربے کے اندر جو روٹی کے ٹکڑے ڈالے جائیں جس طرح کے شرید کی فضیلت تمام کانوں پر ہے کے کا جو کھانا ہے اس میں لذت بھی ہے قوت بھی ہے بھی ہے اور یہ جلدی تیار بھی ہوتا ہے اور عربوں کے ہاں یہ افضل شمار ہوتا تھا محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ سب عورتیں مراد ہیں یا کچھ مستثنا ہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سب عورتوں پر ہیں یا بعض پر ہیں تو بعض محدثین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ وہ تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کا ٹکڑا تھا اور بعض حضرات حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کی طرف لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی رائے ہیں ان میں سے ہر ایک خاصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ ہو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہو ان ہر ایک کسی خاص فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں یہ گویا کے احادیث میں جوڑ بھی ہے تطبیق بھی ہے اور علماء میں جو اختلاف ہیں وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا اسماعیل ابن عبداللہ ابن الرحمن بن معمر الانصاري سمع بن مالك يقول قال رسول الله الله صلى عليه وسلم فضل على النساء حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت على النساء تمام عورتوں پر اس طرح ہے سائر تہام جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام مکانوں پر ہے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وزع من أكل ثوري أقت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نے پنیر کا ایک ٹکڑا کھانے کے بعد وضو کیا من اکل ثور اقد پنیر کا ٹکڑا کھانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا ثم رآہ اکل من كتف شاة پھر میں نے دیکھا پھر اس نے دیکھا کہ بکری کا بکری میں سے دستی کا گوشت آپ نے تناول فرمایا سم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آگ پر جو چیز پکی ہوئی ہو جس کو نار کہتے ہیں اس کے بارے میں جن حادیث میں وضو کا ذکر ہے وہ ابتدائے اسلام کا واقعہ میں علیہ السلام وضو نہیں کرتے وبه قال قال قال حدثنا حدثنا ابن أبي عمر سفيان بن بن بن بن عيينة عن عن عن عن وائل وائل داود ابنه وهو بكر الزهري أنس مالك أولم رسول رسول وسلم نبی علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا علی صفیتا حضرت صفیہ بنت اختب رضی اللہ تعالی عنہا پر بتمرن کھجور سے وہ اور ستو سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ہارون علیہ سلاۃسلام کی اولاد میں سے تھی غزوہ خیبر کے موقع پر دیگر عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بن کر کے آئی نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس کو آزاد کیا اور آزاد فرمانے کے بعد اسی سفر میں آپ نے نکاح کیا اور پھر آپ نے ولیمہ کیا اب ولیمہ کس چیز سے کیا تو ظاہر سفر کا سفر میں تھے تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا سب نے وہ حاضر کر کے اس سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دیا چلے یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ